وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ اپنے ہاتھ کے تراشیدہ خود ساختہ معبودان باطلہ کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں اللہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ کی قدرت کاملہ اور انسان اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریمہ کی مدح فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گویا کے بندوں کو حمد کرنا سکھلا رہے ہیں دن میں نور کو اور رات میں تاریکی کو اپنے بندوں کے لیے ایک منفعت قرار دیتے ہیں یہاں لفظ نور کو واحد لایا گیا ہے اور ظلمات کو جمع لایا گیا ہے کیونکہ اشرف چیز کو واحد ہی لاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے عن الیمین والشمائل اور اللہ کا فرمان ان هذا مستقیم مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله یہاں بھی یمین واحد ہے اور شمائل جمع ہے اور اپنے راستے کو لفظ سبیل کہہ کر واحد لایا ہے اور غلط راستوں کو سبل کہہ کر جمع لائے ہیں غرض یہ کہ باوجود اللہ کے بعض بندے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک و عادل قرار دیتے ہیں اللہ کی بیوی اور بچے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے منزہ ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے اور مٹی ہی نے ان کے گوشت پوست کی شکل اختیار کی پھر انہی سے لوگ پیدا ہو کر مشرق و مغرب میں پھیل گئے پھر آدم علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی اور اپنے مقررہ وقت موت تک آ پہنچے پہلے لفظ اجل سے حسن رحمہ اللہ کے نزدیک مرنے تک کی زندگی کا وقت مراد ہے اور دوسرے لفظ اجل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تک کا وقت مراد ہے اجل خاص انسان کی عمر رواں ہے اور اجل عام سے مراد ساری دنیا کی عمر ہے یعنی دنیا کے ختم ہونے اور زوال پذیر ہونے تک اور دار آخرت کا وقت آنے تک ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی اجل سے مراد مدت دنیا ہے اور اجل مسمہ سے مراد عمر انسان تاب وقت مرگ ہے یعنی موت تک کی کل عمر گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ماخوذ ہے وہ الدیہ توفم الایا یعنی اللہ وہ ہے کہ جو رات میں تم کو مار دیتے ہیں اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اسے جانتے ہیں اور رات میں تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے یعنی نیند میں ہوتے ہو جو قبض روح کی شکل میں ہے اور پھر جاگتے ہو تو اپنے ساتھیوں کے پاس گویا واپس آ جاتے ہو اور اس قول عندہ کے معنی یہ ہیں اس وقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا اور اسی طرح یہ قول باری ہے کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی سو آپ کو اس کی کیا خبر اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر آیت زیر ذکر میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور کھلی باتوں کو بھی اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف و باخبر ہیں اس آیت کے مفسرین نے پہلے فرقہ جہمیہ کے قول سے انکار پر اتفاق کیا ہے اور پھر اس آیت کی تفسیر سے متعلق ان کا اختلاف بھی ہے جہمیہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت اس بات کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بذات خود موجود ہے یعنی اس عقیدے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر بذات خود اللہ تعالیٰ موجود ہیں صحیح قول یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو مانا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور آسمانوں میں جو فرشتے اور زمین میں جو انسان ہیں سب اللہ ہی کے معبود اقتا ہونے کا اقرار کرتے ہیں اس معبود اکتا معبود برحق ذات کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں لیکن جن و انس کے کافر اللہ سے نہیں ڈرتے اور یہی آیت اللہ تعالیٰ کے اس قول پر بھی منطبق ہوتی ہے کہ وہی آسمانوں کے اللہ تعالیٰ اور زمین کے اللہ ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ اور جو زمین پر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے اسی بنا پر حکم ہے کہ وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے کھلے کو بھی دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو زمین و آسمان میں ہر ڈھکی کھلی بات کو جانتے ہیں اور اللہ کا قول یا علم و فِ سماوت و فل ارد سے متعلق ہے چنانچہ اس کی تقدیر یوں ہوئی کہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو زمین و آسمان میں تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے اللہ سے وہ بات چھپی ہوئی نہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہو اللہ فی السماوات یہ وقف تام ہے اس کے بعد پھر خبر کا آغاز ہوتا ہے یعنی ہو فی السماوات ہی مبتدا ہے اور فی الارض عالم و جہرکم خبر ہے ابن جریر رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے پھر آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتے ہیں اس آیت میں جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے جہمیہ گمراہ فرقے کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی ہر چیز میں ہر جگہ خود بذات موجود ہے اور یہ کہ وہ ساتو آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر نہیں ہے یہ کفری عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سات و آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے علم کے اعتبار سے قریب ہیں اور وہ خود بذات سات و آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے یہی عقیدہ برحق اور صحیح ہے اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا کام ہے اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام بنی آدم کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں آپ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین و اطاعت کی طرف پھیر دیجیے